ابد العزیز بن روفائے نے کہا ابو قطع اللہ رضوان اللہ مجمعین کی نفری میں تھے انہوں نے احرام باندھا ہوا تھا اور وہ خود احرام کے بغیر تھے اور حدیث بیان کی اور اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کسی انسان نے اس شکار کی طرف اشارہ کیا تھا یا انہیں یعنی ابو قطع رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ کرنے کو کہا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تو پھر تم اسے کھاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو انسٹھ